آقا فرماتے ہیں لا تزال عصابت من امتی ساری دنیا دائیں سے بائیں ہو سکتی ہے سورج بھی اپنا رخ بھول سکتا ہے مگر میری امت کی ایک جماعت اپنا سبق نہیں بھولے گی وہ اسی سبق پہ قائم رہے گی جو بدر کے میدان میں میں اسے سکھا کے جا رہا ہوں جو میدان میں میں اپنے خون سے بتا کے جا رہا ہوں جو خندق کی سردی کے موقع پہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے میں اس امت کو دے کے جا رہا ہوں جو اپنے سر پہ جنگی ٹوپی پہن کے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھا کے گھوڑے ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کے دشمنوں کے سامنے میدان جنگ میں شیر پڑھ کے جو سبق میں سکھا کے جا رہا ہوں لا تزال عصابت من امتی میری امت کی ایک جماعت اس سبق پر قائم رہے گی برابر حق کے رستے میں لڑتی رہے گی کوئی ظالم ظلم کرے تب بھی یہ جہاد جاری رکھیں گے لا یبطل ہو جور جائرن اور کوئی بڑا انصاف کرنے والا آ جائے دیا تب بھی یہ دیوانے ہاتھوں میں تلوار لے کر جہاد کے میدان میں نکلتے رہیں گے ولا عدل عادل یا اللہ کے نبی یہ باطل پر ہوں گے یا حق پہ ہوں گے فرمایا ظاہرین علی الحق نبی لوگ ان کو تانے دیں گے بڑے بڑے لوگ کہیں گے یہ بیک ورلڈ کہاں سے آ گئے کوئی انہیں دہشت گرد کہے گا کوئی انہیں نکما کہے گا کوئی انہیں پاگل کہے گا کوئی انہیں مجنو کہے گا کوئی انہیں کہے گا کوئی انہیں امن کے لیے خطرہ کہے گا تب یہ کیا کریں گے فرمایا لا خافہ لومت لائم کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اللہ کے نبی رکاوٹیں آئیں گی لوگ ان کا رستہ روکیں گے انہیں جہاد سے منع کریں گے کیا یہ رک جائیں گے فرمایا حتہ یاتی اللہ قیامت کا دن نکل آئے گا مگر یہ اسی روش پہ چلتے رہیں گے اسی طریق پر چلتے رہیں گے